ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی فزارہ کے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی اللہ کے رسول میری بیوی سے ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں آپ نے پوچھا وہ کس رنگ کے ہیں اس نے کہا سرخ آپ نے پوچھا کیا اس میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی ہے اس نے کہا ہاں اس میں ایک خاکستری رنگ کا بھی ہے آپ نے پوچھا وہ کہاں سے آیا اس نے کہا شاید وہ کوئی خاندانی رگ کھینچ لایا ہوگا آپ نے فرمایا اس لڑکے نے بھی شاید کوئی خاندانی رگ کھینچ لائی ہو اور کالے رنگ کا ہو جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھائیس یہ حدیث صحیح ہے